سے پیار ہے آپ کے سب گھر والوں سے بھی پیار ہے اہل بیت ازواج متحرات رضوان اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ بنا کے رسول رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کوئی ہم جیسے یا ہمارے جیسے عملوں والے آدمی نہیں تھے ہم لوگ ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں جس گھر پہ اللہ کی رحمتیں اتنی نازل ہوئی ہوں جس دروازے پہ ستر ستر ہزار فرشتے آ کر رات دن سلام کرتے ہوں اس گھر کے رہنے والوں کا کیا کہنا ہے جس گھر میں اللہ جل شان ہو کا قرآن کریم نازل ہوتا ہو جبریل آتا ہو اور جبریل امین کے جن گھر والوں کو سلام آتے ہو ان گھر والوں کا کیا کہنا ایک ایک فرد نرالا ان کی شان نرالی عظمت نرالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے ایک چڑھ کر جناب سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے نمبر کی بیٹی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضی اللہ تعالی عنہ میرا مقصد ان حضرات کے واقعات سنانا آپ حضرات کو نہیں بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے دل چاہتا ہے کہ پیغمبر کے گھر کے ایک ایک فرد سے اتنا پیار ہو اتنی محبت ہو اتنی لگن ہو اتنا سوز و گزاز ہو کیونکہ اس عشق میں اس محبت میں نجات ہے یہ کوئی خالی بات نہیں اعتقاد بنا لینا عقیدت بنا لینا بے ست نبوت سے دو سال پہلے پیدا ہوئی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی نہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہا سے بڑی ہیں اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی ہیں اصل تو اتنی بات بڑی کافی اور کچھ بھی نہ سنو نہ کوئی بتائے کہ پیغمبر کے نسل سے پیدا ہوئی کوئی بادشاہ کی بیٹی کوئی آجا کی بیٹی کوئی وزیر کی بیٹی کوئی گورنر کی بیٹی کوئی سفیر کی بیٹی کوئی ولی کی بیٹی کوئی کتب کی بیٹی کوئی ابدال کی بیٹی کوئی اللہ والے کی بیٹی سیدہ کلثوم امام الانبیاء کی بیٹی پھر کسی کو ملازماؤں نے کھلایا ہوگا کسی کو نوکرانیوں نے کھلایا ہوگا کسی کو ماماؤں نے پالا ہوگا کسی کو گود میں لے کر ماں نے پیار کیا ہوگا کسی کو گود میں لے کر باپ نے پیار کیا ہوگا سید رسوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ والی ہے کہ جس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں اٹھا کر کھلایا کرتے ہیں لاکھوں مرتبہ اپنی دی کے ماتھے پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے کتنی مبارک ہے وہ دی جس کو گود ملی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ امور خانہ داری میں گھر کے انتظامات میں اور بچوں کے اوپر اتنی مہربان ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی عورت اور بچوں میں مہربان دیکھی ہی نہیں جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی گرنا بڑی حسین بڑی خوبصورت سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلی درجے کی سدا اس نبی کے گھر میں ہوئی پلی نبی کے گھر میں تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اسی سال میں اگر کا مطالب کا بھی انتقال ہو گیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی اتنا بوجھ آیا آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا غم کا سال نام رکھ دیا جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ شانی ہو گئی ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سیدہ اللہ کلثوم عنہ کی بھی اپنے چچا بتا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی ان دونوں سے رشتے ہو گئے اعلان نبو و وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی لوندیاں آزاد کی مٹھائی تقسیم کی سارے مکے میں وہ جھم مچایا اور دنیا والا میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو آج کی بات میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں سدا اس کے وقت اتنی محبت کرنے والا اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا اتنی خوشی منانے والا جب آپ نے باران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا فرمایا فرمایا ائی او لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عادت روا نہیں مشکل کشا نہیں بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں اجاڑنے والا کوئی نہیں بسانے والا کوئی نہیں بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا تیرے انور پہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا اتنا بگڑا اتنا پریشان ہوا اپنے بیٹوں کو کہنے لگا اتبا اور کو اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے میں تمہاری ساتھ قطع کلامی کروں گا میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا ہم ایک خدا کو نہیں مانتے وہ ایک خدا کو ماننے والا ہم تین سو ساتھ خدا کو ماننے والے لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں جن کے دھی نہیں نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں کس طرح نبھانی پڑتی ہے کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی بے ادبی بھی کی دی کی گالیاں بھی دی سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ رحیم ذات پہ قرآن کریم میں ہری کم علیہ کم بل علیکم بالمؤمنین بل الرحیم دل کو ٹھیس لگی دکھ پہنچا کلی جی میں درد اٹھا ظالم تم میری ساتھ بگاڑ کرتے ہو مجھے مارتے ہو مجھے پریشان کرتے ہو مالی کی کائنات کی قسم سر کی بالوں سے لے کر پیروں کے ناخونوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی کبھی تمہیں برا نہیں کہا تمہارے لیے بد دعا نہیں کی ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی تم نے مجھے گالیاں نکالی مجھے آج درد ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی میرے اللہ اٹھائے پہ کوئی کتا مسلط فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے تیرے گیان سونے کی قیمت ہے چاندی کی قیمت ہے کپڑے کی قیمت ہے دکان کی قیمت ہے مکان کی قیمت ہے کلمے کی کوئی قیمت نہیں جا کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سید رسوم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر سے پوچھ کیا اور پیغمبر کی بیٹی کرنے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے پر حد ہو گئی اگر میں یوں کہوں گا کہ تم تو تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے ابو الحب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی خود اس لڑکی کو بھی پتا چل گیا ابو طالب بھی زندہ تھا ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو احب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں بچ نہیں سکے گا دونوں کو تاری ہو گیا نبی کی زبان کے سامنے نبی کے فرمان کے سامنے کافر قرضہ کھا گیا ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے آجی ہے نمازی ہے غازی ہے تو افسر بڑا پھرتا ہے تو ذمہ دار بڑا پھرتا ہے لیکن مالی کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا کر کے مارے میں اس کی حفاظت کروں گا چلتے چلتے شام ہو گئی راستے میں قافلہ ٹھہر گیا ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کو لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے ہمیں ڈر بڑا ہے سارے سامان کا قلعہ سا بناؤ سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے ٹبا بناؤ میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے کس گھر کی بے ادبی کی ہے کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے اللہ پاک جل شانوں نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں انما یرید اللہ جسا بہیٹ میو ہیرا کم تک ہی رہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا پاک بنا دیا میں نے ان کو جنگل کا شیر آتا ہے حیران کھڑا ہے پریشان کھڑا ہے کس طرح شناخت کروں کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں ظلم نہ ہو جائے مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے جنت کا ٹھیکے دار ہے بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے قبر کا تجھے پتہ نہیں حشر کا تجھے پتہ نہیں پل رات کا تجھے پتا نہیں تو نہ جانے دل میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈالتا ہے نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے آ جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے الہی مجھے پتا نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے کوئی دوسرے کو تیر دوں ظلم نہ ہو جائے شرما رہا ہے چیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے جنگل کا شیر شرما رہا ہے تو حاجی ہو کر عالم ہو کر مسلمان بن کر دوسرے کی جاتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں ہی گزر جائیں گے نہ نہ ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے بعض صحابہ اکرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی خدا کی قسم بیس بیس برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا چھوڑ تھے بولنا چولنا جنگل کا شیر انتظار میں کھڑا ہے اللہ جل شانو کی طرف سے جنگل کو آواز آئی شیر کو آواز آئی اور جنگل کی شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سون کر جس جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی بے ادبی کی گستاخی کی بو آئے بدبو آئے اس کو مار ڈالنا ہے اسے اتنا شعور ہے جاتی نہ ہو جائے سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا پتا پھر بھی نہ چلا پھر حیران الہی کیا کرو ان میں نہیں ہے یہ ساری کائنات مالکی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو القیوم اللہ اللہ جل شانو نے ہوا کو حکم دیا جلدی کر تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے اوپر سے آواز ہوا آئی اس میں سے بدبو آئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی گستاخی کی پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے یا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خطرہ پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے پھر بھی باز لائے مکے والوں نے مشورہ کر کے ابی تعلیم نے تین برس تک قید کر دیا مسلمان مرد اور صاب کرام صاحب تمام کی تمام درے میں بند ہے کھانے کو نہیں پینے کو نہیں جاڑیوں کی پتی بھی نہیں حدیث پاک میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی دل بلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی سیدہ خدیجہ کا بھی کلے جانے نکلنے کو ہو جاتا تھا روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو ان ننی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے کوئی قتل کتاب کا جھگڑا نہیں کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے ایک دو دن کی بات میں تین برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی مول آج کا کوئی نہیں دیتا پانی مول کوئی نہیں دیتا درختوں کی پتے بھی ملنے بند ہو گئے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی رو رہی ہیں میں نے ان سب سب پوچھا ان سب سے رونے کا سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی میں مشہور تاجرہ تھی بڑا بڑا مال تھا بڑا کاروبار تھا بڑا دھندا تھا بڑا روپیہ پیسہ تھا بڑا سونا چاندی تھا پر مجھے کوئی پشمانی نہیں خوش ہوں تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا آج حالت یہ ہے میں ننے من بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں پیاسی دیکھ رہی ہوں ان کی آواز تک نکلنی روٹی روٹی بند ہو گئی میں آخر ماں ہوں کس طرح برداشت کروں آپ کوئی دعا فرمائیں تین سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے کو پتا چلا کہ میری بوا میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے اتنی بھوکی ہے اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے باوجود کفر کے رشتے داران قرابت کے بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا اور مکے والوں چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے کرنے کی وجہ سے جھگڑا ہے لیکن یہ ہمارے بچے یہ ہماری بچیاں تم قریش کے خاندان کے ہو عرب کے باشندے ہو تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے من منی منی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی شور مچا کی کہنے لگا سرین سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ کا بتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں میری پھوپھی بڑی بیمار ہے میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے سیدہ ام کا کئی دل کا فاقا ہے سیدہ فاطمہ کئی دل کا فاقا ہے میری بوا کی دیے بھوک سے مر رہی ہے پیاس سے مر رہی ہے میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلاؤں شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی سلا رہنی داری کو جوش مارتی تھی ارے آگ دیکھ لو بھائی کھا رہا ہے بہن دیکھ رہی ہے بہن کھا رہی ہے بھائی دیکھ رہا ہے اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں ابو جہان نے اپنا قبیلہ بلا لیا ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا کھانے کا لکمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی اسے غصہ آیا اس نے اونٹ کے ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے مارے پھر کچھ کافی لوگ اور اکٹھے ہو گئے کل لے لو تین سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے اتنے نندے نندے بچے چاند جیسی شکل والے بچے جب ماں کو کھانا نہ ملا پینا نہ ملا درختوں کی پتی بھی نہ ملے چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر ایلیا رگڑ رگڑ کر اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے پریشانی کا عالم ہے لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی کسی نے گلا نہ کیا کسی نے شکوا نہ کیا کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی اسلام کی وجہ سے ایمان کرنے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں کتابوں میں موجود ہے ایک عورت کہتی تھی بچی کا دم نہیں اور لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں جب ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے سید ابن کلثوم کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں تھی ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے زید بن عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو میرے بچوں کو لے آؤ مدینے میں آ پہنچی میدان بدر آ گیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے دن بیوی کے ہجرت کر رہا ہے اس گھر کا ہر آدمی نرالا میں نے عرض کیا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریف سمجھوں گا کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقی میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالی روتے نظر آتے پریشان حال نظر آتے آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا تو اتنا غم زدہ کیوں ہے تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لگتے کی گرل آپ کی بیٹی مجھے اتنا غم دے گئی میں مر سکتا ہوں غم دور نہیں ہو سکتا مجھے نیند نہیں آتی اور بڑی پریشانی یہ ہوئی بے عثمان کی نگاہ کہاں پہنچی وزیر کیا میرے آقا ایک تو آپ کی لگتے جگر کی جدائی ہو گئی آپ کی بیٹی انتقال فرما گئی میں اکیلا رہ گیا اور دوسرا یہ غم ہو گیا میری آپ سے رشتے داری ختم ہو گئی فرمایا عثمان میرے رشتے ختم نہیں ہوا کرتے قیامت میں بھی میرے رشتے برقرار رہیں گے لوگوں کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں میرے رشتے ختم نہیں ہوں گے کچھ دنوں کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلا کر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا اسی حق مہر پر جو حق مہر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو فاطمت الزارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اسی حق مہر پر سیدہ ام نقل کا نکاح فرما دیا اور کتابوں میں موجود ہے کہ جبریل امین آئے اور آ کر اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں فرماتے ہیں توجہ کرنا اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ام کلثوم کا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ فرماتے ہیں میں نے نکاح کر دیا تمہارے رشتے نائی لے کر جائیں گے تمہارے رشتے مامنے رشتے دار لے کر جائیں گے تمہارے رشتے خالہ پھوپھی کرائیں گی تمہارے رشتے بھائی برادری کرائے گی خدا کی قسم ان میں رضی اللہ تعالیٰ قربان کر دو تیری جوتی سے اڑی ہوئی خاک پہ دونوں جان کو اور تیرا رشتہ خدا نے کیا کوئی بات یاد کر کے بھی لے جایا کرو آدم علیہ السلاط السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے نکاح نبیوں نے پڑھائے ولیوں نے پڑھائے صحابہ نے پڑھائے کتبوں نے نکاح پڑھائے انبیاء کرام نے نکاح پڑھائے مولوی پڑھاتے ہیں قاضی پڑھاتے ہیں رجسٹرار پڑھاتے ہیں سب کچھ نکاح پڑھاتے آئے ہیں سارے نبیوں کے نکاح رسولوں کے نکاح پیغمبروں کے نکاح صحابہ کے نکاح کتب و ابدالوں کے نکاح زمین پہ ہوئے اس دنیا میں ہوئے بندوں نے کیے صرف دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے دو نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے سارے جہان کے قاضی لوگ پیغمبر نیک اچھے برے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا اور ان میں کلسوم کا نکاح آسمانوں پہ ہوا اس نکاح پر سارا جہان قربان نہ کر دوں جب قاضی خدا خود بنا ہو چھ برس تک سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں رہی کیا کہنا اس زندگی کا پیغمبر سیرت بنانے والا ہو سیدہ خدیجہ پالنے والی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا یوں آتا ہے کتابوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت کلثوم کی چھ سال میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ بات بگڑی کبھی رنجش ہوئی ہی نہیں ایک اور بات یاد آ گئی بڑی سبحان اللہ کام کی ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیں گے ناچ دیں گے برتن دیں گے جوڑے کپڑے دیں گے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کو فرمایا رخصتی کے وقت جب بھیج رہے تھے اگر کچھ مانگ رضی اللہ تعالیٰ ہوں گھر میں فرمایا ام ان میں تیرے ابا کے پاس دن دولت کچھ نہیں جہیز ویز کچھ نہیں ہے پر ایک بات ہے میں نے جو تیرے لیے آدمی تلاش کیا ہے خامن تلاش کیا ہے اس کی صورت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے پھر فرمایا کہ اے ان کو سن میں نے جو تیرے لیے شور تلاش کیا ہے اس کی سیرت اس کی عادت تیرے باپ کی سیرت سورت سے ملتی ہے کتنی بڑی بات فرما دی کتنی بڑی بات فرما دی کہ میں نے تجھے سب کچھ دے دیا چلی متباع خاتون تھی پیغمبر کے گھر پلنے والی بچی تھی بڑا اچھا وقت گزرا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بیٹی کو بھی آخر کار بیماری نے آ لیا زندگی میں کچھ دنوں بیمار رہ کر دنیا سے انتقال فرما گئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حکم دیا میری بیٹی ام کلثوم کو غسل دینے کے لیے اسما آئے حضرت لہلا آئے اور فلا آئے فلا آئے کئی عورتوں کی بیویوں میں سے نام لے دیے اچھی طرح سے غسل دینا میری پیاری بیٹی کو پیار سے غسل دینا آپ کے غسل دینے میں مشغول رہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے کھڑے ہوئے رو رہی ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے اتنے روئے اتنے روئے آنسو ریش داری مبارک سے گزر کر زمین پی ٹپکنے لگے اطلاع دی گئی خبر دی گئی غسل سے فارغ ہو گئے غسل دیا جا چکا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یوں دے کر عورتوں کو غسل پکڑایا اور فرمایا تم کفن پہنا دو میں بالکل جنازے کے لیے انتظار کر رہا ہوں تیرا جنازہ امبار کیڑ سے گزرے گا کسی کا جنازہ بازار سے گزرے گا کسی کا جنازہ منڈی سے گزرے گا کسی کا جنازہ اڈے سے گزرے گا کسی کا جنازہ اسٹیشن سے گزرے گا کسی کا جنازہ سڑکوں گلیوں سے گزرے گا مالک کی کائنات کی کسم میں کلسوم تیرا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری جماعت روتی ہوئی جنازہ اٹھا کے چلی جا رہی ہے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کو غش آ گیا بے اور ہی تاری ہوتی تھی بے اور ہی تاری ہوتی تھی ایک دن دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تیرا تو برا حال ہو گیا عرب کی آقا اب موت کا انتظار کر رہا ہوں میری اب دنیا ختم ہو گئی ہے فرمایا میں کیا کروں عثمان تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے اگر میرے پاس چالیس بیٹیاں ہوتی تجھے ہی بیٹا چلا جاتا ساری ختم ہو جاتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اس کا رنگ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے میری سو بیٹیاں ہوتی اسی کو دیکھا چلا جاتا ساری مر جاتی جناب میں پہنچا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ ابو الفضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ان میں کو تم پکڑ کر قبر میں اتارو درختوں کے پتے چبا چبا کر کلمہ پڑھ پڑھ کر کے ایمان کو باقی رکھنے والی سیدہ ام کلثوم مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کر کے کلمہ پڑھنے والی ام کلثوم مکے کے لوگ مکھن کھاتے تھے پیغمبر کی بیٹیاں جھاڑیوں کے پتے چباتی تھی کبھی شکوا نہیں کیا ہم کیسے گھر میں پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت عمر پہنچے رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے پہلے کہ اے عثمان میری بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرما دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ لگا ہے میں اپنی بیوہ بیٹی کے لیے گیا عثمان اتنا نیک آدمی ہو کر انکار کر دیا پھر کوشش کی کہ جناب محمد عربی سب کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گزارش کروں آپ کے کہنے پر کام بن جائے گا جا کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان سے افسا کے لیے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن عثمان نے انکار کر دیا مجھے بڑی تکلیف پہنچی اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے حضرت فاروق اعظم نے تو اپنی بیٹی کے لیے کر دیا بیٹیوں والے کیا ہی کر کرنا چاہیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میرے فاروق گھبرانا گھبراتا کیوں ہے تیری بیٹی حفصہ کو عثمان سے بہتر خامد مل جائے گا تیری بیٹی حفصہ کو رضی اللہ تعالی کو بہتر خامد مل جائے گا عثمان کو حفصہ سے بہتر لڑکی مل جائے گی رضی اللہ تعالیٰ پیغمبر کی بات پیغمبر کی ہوتی ہے کون کر سکتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے حکم عرض کی آتا ہے فرمایا فاروق گھبرانا تیری حفصہ کو عثمان سے بہتر خامل مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت مل جائے گی تو اشارہ تو اسی دن ہو گیا تھا کہ ام کلسوم عثمان کے گھر میں جائے گی رضی اللہ تعالی اسی لیے قرآن کریم نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ میرا ارادہ ہو گیا کہ میں اہل بیت کے قریب برائی کو جانے ہی نہیں دوں گا اس لیے فرمایا انما اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا ان کو پاک میں نے کر دیا ان کو پاک بنانے والا میں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ عجیب گھر ہے عجیب اللہ پاک نے اس گھر کی عظمت بنائی ہے ہمارے یہاں تو تھوڑا سا اگر آدمی اونچا ہو جائے اس کی نظر اپنی بگڑ جاتی ہے لوگوں کی بھی بگڑ جاتی ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہی ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہ آدمی دیکھ لو جنتی آدمی کی جان کرنی ہو وہ دیکھ لو سامنے جا رہا مشکل سے مشکل وقت میں اگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قدم نہیں ہلنے دیا محاصرے کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا مشورہ دیا مدینے میں بڑا خطرہ ہے تیری جان کا خطرہ ہے تیرے مال کا خطرہ ہے میری ساتھ چل شام میں میں تیری حفاظت کروں گا فرمانے لگے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ایسی باتوں کو رہنے دے میں میری جان کا کینا کما سکتا ہے پھر میں یار کا شہر مدینہ نہیں چھوڑ سکتا میں مدینہ رسول کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں بالکل نہیں چھوڑوں گا میں یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی ایک ایپ ایسی ہے ساری کائنات میں ساری دنیا میں سارے صحابہ میں سارے قطب ابدالوں میں سارے محدثین میں سارے مفسرین میں سارے اولیاء کرام میں تمام کے تمام میں سے قرآن کریم کی ایک ایپ ایسی ہے جس پہ صرف حضرت عثمان نے نے عمل کیا پوری امت میں اور کوئی کر ہی نہیں سکا وہ کیا ایپ ہے ایپ میں سنا دوں گا تو تمہیں کیا پتا چلے گا ایپ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل آئے سب سعد بن وقاص جیسے جرنیل آئے بڑے بڑے پیغمبر کے شیر آئے اور کہا عثمان اجازت دے ہم باغیوں کو ابھی مدینے سے نکال دیتے ہیں تمہارے قریب بھی آ سکیں گے حضرت عثمان کے پاس فوج بھی تھی پولیس بھی تھی لشکر بھی تھا انتظام بھی تھا حکومت بھی تھی لیکن فرمایا خبردار اگر تم نے کسی کو انگلی لگائی میرے دشمن کو مدینے میں کیوں مدینہ ندی کا شہر ہے اس کی بے ادبی نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے اور کس وقت جرنیلوں نے یہ بات کہی اس وقت کہی جب حضرت عثمان اٹھارہ دن کے بھوکے تھے اٹھارہ دن کے پیاسے تھے اس وقت اتنی بات کہنا اس لیے قرآن کریم نے فرمایا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اے ایمان والو اے صبر والو اور ثابت قدم رہنے والوں اور تقوی پہ مرنے والوں جان دینے والوں آخری وقت تک قرآن کو سینے سے لگانے والوں نبی کی محبت کو دل میں بسانے والوں یا ایو اللہ دین آ میں ہوں میں شابر ہوں تمہارے صبر کی خدا کہتا ہے میں تائید کرتا ہوں تمہارے ربط کی میں تائید کرتا ہوں تمہارے تقوی کو میں تسلیم بھی کرتا ہوں قبول بھی کرتا ہوں مستقل اللہ کل تب تم کامیاب ہو تم ہی ہمیشہ کامیاب رہو گے پتا چلا مدینے کی گلیوں کا بھی عدم کرنے والا عثمان ہے پیغمبر کا دو رداماد ہے دو بیٹیاں نکاح میں آئی رین کا لفظ آسمان سے آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھتے اگر عثمان کو رکھتے ہوئے پشمان ہوا کرتے تھے آپ بھی رویا کرتے تھے عثمان تو چپ کر جا یار صبر کر میں کیا کروں میری بیٹیاں دو تھی وہی تجھے بیٹی دونوں ختم ہو گئی بہت ہو گئی میرا بس تو نہیں کلثوم رضی اللہ تعالی کی وفات کے بعد حضرت عثمان کو بار بار رسی آتی تھی ہوشی ہو ہو ہوتے جاتی تھی اتنا عظیم آدمی اتنا عظیم آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ فرمایا کرتے تھے عثمان تیرا مرتبہ سارے صحابہ سے زیادہ ایک اور بات اخیر میں یاد کر کے لے جایا کرو کچھ حضرت آدم علیہ سلاد و سلام سے لے کر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اقدس تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و پیغمبر پیغمبران اسلام جتنے پیغمبر تشریف لائے نبی تشریف لائے رسول تشریف لائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں پوری دنیا میں الگ آدمی ہے رضی اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرالا ہے کہ پیغمبر کی بھی نہیں پیغمبر کی دو بیٹیاں نہیں آئی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی بلکہ امام الانبیاء کی دو بیٹیاں آئی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ عثمان دو مرتبہ گھوٹ من کر آئے اس قدر شان بلند ہے ان حضرات کی تو قدمی اتنی آج دنیا قتل ہو رہی ہے قیامت تک قتل ہوتی رہے گی کسی کا خون مٹی پہ کسی کا خون پانی پہ کسی کا خون کپڑے پہ کسی کا خون ہتھیار پہ تلوار پہ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں عثمان کا خون بھی اتنا پیارا زمین پہ نہیں گرا اللہ کے قرآن پہ گرا ہے ٹکڑا کر دیا گیا عثمان اٹھارہ دن کا بیاہ پیاسا بھوکا عثمان رضی اللہ تعالی اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے پیار کرنا آئین ایمان ہے محبت کرنا آئین ایمان ہے اسی لیے بھی میں زیادہ کوشش کرتا ہوں بعض لوگ کہتے ہوں گے یہ تو روز عورتوں کے واقعات سناتا ہے کبھی سیدہ زینب کی بات سناتا ہے کبھی سیدہ رقیہ کی بات سناتا ہے بات سناتا ہے کبھی سیدہ فاطمہ الزارا زارا اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سناتا ہے پتہ ہے میں رگوں کو سمجھتا ہوں ہم اس زمانے کے جتنے مرد ہیں ہم ہیں عورتوں کے غلام اگر عورتیں ٹھیک ہو جائیں تو سارا جان ٹھیک ہو جائے اس لیے تمنا ہے کہ ہر گھر میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسٹ ہو حضرت زینب کی ہو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو فاطمۃ الزارا یعنی کہ چار نبی کی بیٹیوں کی صاحبزادیوں کا پورا کورس گھر میں ہونا چاہیے تاکہ تیری میری دھی بہن بیٹیاں گھر والیاں دنیا سے ایمان والی ہو کر جائیں اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے باخر جاوانا اج الحمد للہ رب العالم اللہ مسلم وسلم وبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد علی سید نا وہ مولانا مبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما ساری امت کی مغفرت فرما ہمارے یہاں جمعہ پڑھنے بڑے عرصے سے ایک مائی آیا کرتی تھی دہلی کے رہنے والے تھے پرسوں پرسوں بچاری مرحومہ مرحوما کا انتقال ہو گیا انا اللہ انا لاہ اوم وسیعت کر کے بیچاری دنیا سے گئی قاری صاحب سے میرا جنازہ پڑھوانا میں اتفاق سے مل نہ سکا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی کفالت فرمائے اسمانگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما جو وہ دین سے قرآن سے یا مسجد سے ہم سے محبت رکھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی نجات فرما جنت الفردوس میں اس کے روح کو جگہ عطا فرما جتنے بھی مرد عورت بے بے بس آج اللہ چار قبروں میں پڑے ہیں مولا سب کی بخشش فرما دے یا اللہ سب کی مقصد فرما دے یا اللہ سب پریشان حال کی پریشانیوں کو گول فرما بیماروں کو شفاتا فرما یہ فقیر احمد کا چچا بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس کو سے احتامہ عطا فرما نظام الدین کی والدہ اور اس کی گھر والی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرما سبھی بیماروں کو شفا عطا فرما سب کے دکھ دردوں کو دور فرما اللہ ہمیں بھی ایمان اور یقین والی موت عطا فرما کلمے والی موت عطا فرما یا اللہ سارے جان کو نمازی بنا سارے عالم کو ہدایت عطا فرما ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما جتنے لوگ میرے مدرسے کے مسجد کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما ہمارے بچوں کو بھی اور بھی بے شمار لوگ ہیں اللہ پاک سب کو بچے عطا فرما ان سب کی کو نرینہ اولاد عطا فرما جولیاں آباد فرما بھائی بلال ہے اس کے پاس بھی بچیاں بچی اللہ تعالیٰ اس کو بچہ عطا فرما بھائی جاوید اقبال ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرما اور بھی بے شمار لوگ مشکلات میں ہیں پریشانیوں میں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما کاروباری حال اچھا نہیں ہے یا اللہ سب کے روز رزق میں وہ ساتھ برکت عطا فرما مولا کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور فرما کافی سارے بچے لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں مدارس میں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب فرما یا اللہ دو جہان میں ہم سب کو سرخ عطا فرما پریشانیوں کو دور فرما سارے پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خار کر دے یا اللہ عالم اسلام میں جتنے بھی لوگ اسلام کے قرآن کے خواہاں ہیں ان سب کو کامیاب فرما مرزائیوں عیسائیوں یہودیوں کے جتنے بھی غلط منصوبے ہیں یا اللہ ان سب کو برباد کر دے کشمیر ہندوستان فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما پورے پاکستان کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبر و ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ شریروں سے حادثے سے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو زیادہ آباد فرما